تفاخر حصول غنائم کے ساتھ دوسرا اہم محرک یہ جذبہ تھا کہ اپنی بزرگی اور شرافت اور بہادری اور شجاعت کی دھاک بٹھائی جائے یہ تفاخر کا جذبہ دراصل عربوں کی فطری خصوصیات میں سے تھا اور اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقتور ممتاز اور معزز ثابت کرنے کے لیے وہ ہر قسم کے خطرات برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے ایک بہادر عرب کی بڑی سے بڑی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اس کی چراگاہ میں دوسرے کا اونٹ چر نہ سکے جس چشمے سے وہ پانی پیے اس پر دوسرا نہ آنے پائے جس منزل میں وہ ٹھہرے وہ دوسروں کے لیے تنگ ہو جائے جو لباس وہ پہنے اس کے مثل کوئی دوسرا نہ پہن سکے اس کے مقابلے پر کسی کو بڑا اور بزرگ نہ سمجھا جائے اس کے سامنے کسی کی تعریف نہ کی جائے وہ جس کو چاہے قتل کر دے کوئی اس سے خون کا انتقام نہ لے سکے اس کا ہاتھ سب پر بھاری رہے اس کی خدمت سے کسی کو آر نہ ہو غرض یہ کہ ہر طرح اس کو دوسروں پر فضیلت حاصل رہے اور اس کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے شعرائے جاہلیت کا سارا کلام اسی قسم کے جذبات سے بھرا پڑا ہے ایک شاعر اپنے مفاخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے تمام قبائل ماد جب سے وہ زمین پر آباد ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں روک دیتے ہیں اور جس منزل میں چاہتے ہیں ٹھہرتے ہیں جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو بے خوف چھوڑ دیتے ہیں اور جب ہم راضی ہوتے ہیں تو بے تکلف لے لیتے ہیں جب ہماری اطاعت کی جاتی ہے تو ہم بچانے والے ہوتے ہیں اور جب ہماری نافرمانی کی جاتی ہے تو ہم عازم جنگ ہو جاتے ہیں جب ہم کسی چشمے پر پہنچتے ہیں تو صاف پانی پیتے ہیں اور غیروں کو گدلہ کیچڑ ملا ہوا پینا پڑتا ہے ایک شاعر کہتا ہے ہمارے سر سفید ہیں یعنی ہمارے سر بکثرت عطر ملنے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں اور ہماری دیگیں جوش کھاتی ہیں یعنی ہم خوب دعوتیں کرتے اور کھانے کھلاتے ہیں ہم اپنے ہاتھ کے پہنچائے ہوئے زخموں کا مداوع اپنے مال سے کرتے ہیں یعنی اگر ہم کسی کو قتل کر دیں تو اس کے قبیلے والوں کو ہم سے انتقام لینے کی جرت نہیں ہوتی اور انہیں مجبوراً اپنے مقدول کی جان کے بدلے خوں بہا قبول کرنا پڑتا ہے وہ ایسی قوم ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی دست درازی کرنے والا کسی کو قتل کر دے تو وہ اس سے بے خوف رہتے ہیں کہ ان سے کوئی قصاص لے کر ان کے حسب کو بٹا لگا سکے گا شاعر کہتا ہے ہم نے اپنی محفوظ چراگاہ کو دوسروں کے لیے بند کر رکھا ہے اور ہمارے نیزوں نے ہر قوم کی محفوظ چراگاہوں کو جن کے زبردست محافظ موجود ہیں اپنے لیے مباح کر لیا ہے شاعر اپنی قوم کے مفاخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ ہر قوم نے اپنے اونٹ کی رسی چھوٹی کر رکھی ہے مگر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور وہ آزادی سے چرتا پھرتا ہے امام عرب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد جاہلیت میں جتنی ہولناک لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر اسی جذبہ تفاخر کا نتیجہ تھیں مشہور حرب بسوس جو بنی سال تغلب اور بنی بکر بن وائل کے درمیان کامل چالیس برس تک جاری رہی صرف اتنی سی بات پر ہوئی تھی کہ بنی تغلب کے سردار کلیب بن ربیہ کی چراگاہ میں بنی بکر بن وائل کے ایک مہمان کی اونٹنی گھس گئی اور کلیب کے اونٹوں کے ساتھ چرنے لگی کلیب کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ نہ اپنی چراگاہ میں کسی کے جانور چلنے دیتا نہ اپنی شکار گاہ میں کسی کو شکار کھیلنے دیتا نہ اپنے جانوروں کے ساتھ کسی کے جانوروں کو پانی پینے دیتا حتیٰ کہ اپنی آگ کے سامنے کسی کی آگ بھی جلتی نہ دیکھ سکتا تھا اس نے جب غیر کی اونٹنی کو اپنے جانوروں کے ساتھ چرتے دیکھا تو غصے میں آ کر اس کے ایک تیر مارا جو اس کے تھن میں جا لگا اونٹنی کے مالک نے جو اس کو زخمی دیکھا تو اس نے فریاد کی ہائے یہ کیسی ذلت ہے اس پر بنی بکر میں آگ لگ گئی اور ان کے ایک نوجوان جساس بن مرہ نے جا کر کلیب کو جو اس کا حقیقی بہنوئی تھا قتل کر ڈالا کلیب کے بھائی محلل کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کھڑا ہو گیا اور دفاتن دونوں قبیلوں میں ایسی جنگ ٹھن گئی کہ جب تک دونوں تباہ نہ ہو گئے تلواریں نیام میں نہ گئیں ایک دوسری جنگ جو حرب داحس کے نام سے مشہور ہے محض گھوڑ دوڑ میں ایک گھوڑے کے آگے نکل جانے پر برپا ہوئی تھی سردار قیس بن زہر کے پاس داہس اور ابرا نامی دو گھوڑے تھے جن کی تیز رفتاری عرب میں مشہور تھی بنی بدر کے سردار حذیفہ بن بدر کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ اس کے ایک ہم چشم کے گھوڑوں کو اتنی شہرت نصیب ہو اس نے اپنے دو گھوڑوں سے ان کی شرط بدی اور فریقین کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ جس کے گھوڑے آگے آئیں وہ سو, سو اونٹ لے لے شرط کے مطابق دونوں کے گھوڑے دوڑائے گئے جب داہس آگے نکلنے لگا تو حذیفہ کے ایک آدمی نے اس کے منہ پر کمچی مار کر اسے ایک وادی کی طرف موڑ دیا اس بات پر فریقین میں جھگڑا ہو گیا قیس نے حذیفہ کے بیٹے کو قتل کر دیا حذیفہ نے قیس کے بھائی مالک کو مار ڈالا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی عباس اور بنی زبیان میں ایسی شدید جنگ برپا ہوئی جس کا سلسلہ نصف صدی تک جاری رہا اور اس وقت تک نہ رکا جب تک فریقین کے گھوڑوں اور اونٹوں کی نسل منقطع ہونے کے قریب نہ پہنچ گئی اوس اور خزرج کی مشہور لڑائیاں جن کا سلسلہ پوری ایک صدی تک جاری رہا تفاخر اور تنافر کے ایک نہایت ہی حقیر واقعے سے شروع ہوئی تھی بنی سات کا ایک شخص ایک خزرجی سردار مالک بن اجلان کے جوار میں رہتا تھا ایک مرتبہ اس نے بنی قینقوا کے بازار میں دعویٰ کیا کہ میرا حلیف مالک بن اجلان سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے یہ بات قبیلہ اوس کے ایک شخص کو بہت بری معلوم ہوئی اور اس نے قائل کو قتل کر دیا اس پر اوس اور خضرت کے درمیان قتل و خون کا ایسا خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا کہ اگر اسلام نہ آتا تو دونوں قبیلے لڑ لڑ کر فنا ہو جاتے سوق اکاز میں قبیلہ کنانہ کا ایک شخص بدر بن معاشر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور پکار کر بولا کہ میں عرب کا سب سے معزز آدمی ہوں جس کسی کو مجھ سے زیادہ معزز ہونے کا دعویٰ ہو میرے پاؤں پر تلوار مارے اس پر بنو دہمان کا ایک منچلا جوان آگے بڑھا اور اس نے بدر کے پاؤں پر تلوار مار دی یہ چنگاری دونوں قبیلوں میں جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی تھی تلواریں کھچ گئیں اور وہ جنگ برپا ہوئی جو پہلی حرب فجار کہلاتی ہے اس کے بعد کنانا اور حوازن میں کبھی صفائی نہ ہوئی اور ان کی عداوتیں یہاں تک بڑھیں کہ دونوں قبیلوں کے حلیف قبائل بھی ان میں شریک ہو گئے آخری حرب فجار بھی جس کے متعلق ابن اسیر کہتا ہے کہ ایام عرب میں اس سے زیادہ زبردست جنگ کوئی نہیں ہوئی اسی جذبہ فخر و غرور کا نتیجہ تھی سن چھبیس ہجری قبل بیست میں نعمان بن منظر بادشاہ ہیرا نے اپنے ہاں سے ایک تجارتی قافلہ سوق اوکاز میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور روسائے عرب سے پوچھا کہ کون اس کو اپنی حفاظت میں لے جانے کا ذمہ لیتا ہے براز بن قیس کنانی نے کہا کہ میں اس کو بنی کنانا سے محفوظ رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں حوازن کے ایک سردار عروت الرحال نے کہا کہ میں اس کو تمام عرب سے محفوظ رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں براز اس ادعا کو برداشت نہ کر سکا اور جب عروہ قفلہ لے کر چلا تو راستے میں اس نے عروہ کا کام تمام کر دیا اس واقعے سے کنانہ اور حوازن کی عداوت پھر تازہ ہو گئی دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی قریش نے کنانہ کا اور بنو سقیف نے حوازن کا ساتھ دیا چار سال تک شدید خون ریزی کا سلسلہ جاری رہا اور یوم شمتا یوم البلا یوم شرب اور یوم الحریرہ کے ہولناک مارکے برپا ہوئے جنہوں نے عرب کے تمام پچھلے مارکوں کو بھلا دیا